اغفر لی حضرت یحییٰ ابن بکیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمند ابو عبیدہ نے خط لکھا جس میں چند باتیں تھیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اتحیات کے بعد یہ دعا مانگنا مجھے پسند ہے سبحانك لا إله غيرك اغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم يا غفار اغفر لي يا تواب تب علي يا رحمن ارحمني يا عفو اعف عني يا رؤوف رؤوف بي يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وتوبطني حسن عبادتك يا رب أسألك من خير كله وأعوذ بك من شر كله يا رب افتح لي بخير واختم لي بخير آتني شوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وقن السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم دعاك ترجمه یا اللہ آپ پاک ہیں آپ کے سوا کوئی معبود نہیں میرے گناہ کو بخش دیجئے اور میرے عمل کی اصلاح فرما دیجئے آپ جس کے لیے چاہیں گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں آپ غفور الرحیم ہیں اے غفار میری مغفرت فرما اے تو اب میری توبہ قبول فرما اے رحمان میرے اوپر رحم فرما اے آفو معاف کرنے والے مجھے معاف فرما اے رعوف میرے اوپر رحم فرما اے میرے رب مجھے اس بات کا پابند بنا دیجئے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے میرے اوپر کی ہیں اور مجھے طاقت دے کہ میں آپ کی اچھی عبادت کر سکوں اے میرے رب میں خیر کی تمام انواع میں سے حصہ مانگتا ہوں اور شر کی تمام انواع سے پناہ مانگتا ہوں اے پروردگار میری ابتدا بھی خیر کے ساتھ فرما اور انتہا بھی خیر کے ساتھ فرما مجھے اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما بغیر کسی ضرر پہنچانے والی بات اور بغیر کسی گمراہ کن فتنہ کے اور مجھے برائیوں سے بچا اور اس دن جسے تو نے برائیوں سے محفوظ کر لیا اس پر تو نے بڑا رحم فرمایا اور یہی زبردست کامیابی ہے عن يحيى بن ابي كثير قال كتب إلي أبو عبيدة بن عبد الله وكان يقول أحب أن تكون مسألتكم الله حين يقعد أحدكم في الصلاة ويقضي التحية أن يقول بعد ذلك سبحانك لا إله غيرك اغفر لي ذنبي إلى آخره